رہ ملکوں ملک ذرا آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی بتائیے کس کا لہو ہے کون مرا اے رہ بر قوم ذرا آنکھیں نظرے تو ملا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی بتائے کس کا لہو ہے کون مرا دھرتی کی سنتی چھاتی کے بیٹے شرارے پوچھتے ہیں تم لوگ اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں سڑکوں کی زبان چلاتی ہے کنارے پوچھتے ہیں اے رہبر ان کو قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا یہ کس دل وہ ہے مرا وہ کون سا جذبہ تھا جس سے پرسود نانے ملا وہ کون سا جذبہ تھا جس سے پرسو دن ملا جھلتے ملا میں ایک نیند قبول کلا جمنا کلو فوجوں سے ملا فوجوں کا خون جنتا سے ملا اے رہ بر مل کو بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رجل سنا دینے والوں دینے والوں کو دینے والوں کیا بھول گئے اپنا مل کو کون بتا اس کا لبو ہے کون مرا سمجھوتے کی امید صحیح سلا کی نہیں سمجھو دے کی امید بنی سردار کے وعدے کی کہیں ہاں مشق ستم تم مفسان ہاں پیار کے وعدے کی کہیں اپنوں کے گلے جے مجھے دو اب یار کے وعدے کی سہی اے رہبر ان کو کون بتا یہ کس کا لہو ہے کون کلو ہے کون مرا یہ جل کے ہوئے گھر کس کے ہیں کٹتے ہوئے تم کس کے ہیں یہ جلتے ہوئے گھر کس کے ہیں یہ کٹتے ہوئے تم کس کے ہیں تقسیم کے مجھے طوفا میں اٹھتے ہوئے گلشن کس کے ہیں بدبخت فضائیں کس کے ہیں برباد نشے من کس کے ہے رحبر من کو قوم یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا کام کے ہے یہ دین دھرم جو کا بدانم جاپ کرے کس کام کے ہے یہ دین دھرم جو سسم بدانم جا کرے کس طرح کے ہے یہ دیش بگر جو کرے کو میں جو دھرتی کو نا پاپ کرے بہن کو بتا یہ کس قدم ہے کون مرا یہ کس لہو ہے کون مرا جس رام کے نام تو کون بہے ران کی اس دین کی قیمت کیا ہوگی انسان کی ذلت سے پرے شیطان کی ذلت کیا ہوگی یہ اٹھا اٹھا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا ہم چکے ہیں اب جی میں ہر ظالم سے ٹکرا ہیں اب جی میں ہر ظالم سے چلائیں گے تم سمجھوتے کیا سر کو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہر منزل آزادی کی قسم ہر منزل پہ دوہرائیں گے ہر منزل آزادی کی قسم ہر منزل پہ دوہرائیں گے یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رہبر ملک قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رہبر ملک کو اوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا